حضرت آدم علیہ السلام اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے باب دو البقرہ آیت چونتیس اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اس عظیم واقعہ سے بہت سے سبق سیکھے جا سکتے ہیں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے یہ اب حلال نہیں رہا اور اسلام میں اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر ایک آٹھ پانچ تین میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے سجدہ کی دوسری قسم عبادت کے لیے ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کے علاوہ عبادت پر علم کی برتری اس واقعہ سے واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نئے سرے سے پیدا ہوئے اس کے پاس عبادت کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا جبکہ فرشتے اور شیطان ان گنت صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے قرآن کریم واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت کا سبب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا باب دو البقرہ آیات اکتیس بتیس اور اس نے آدم کو نام سکھائے ان سب کے پھر ان کو فرشتوں کو دکھایا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جوتوں نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے یہ بالکل واضح ہے کیونکہ صحیح عبادت اور دیگر نیک امال بغیر علم کے صحیح طریقے سے انجام نہیں پا سکتے اس لیے مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر دو دو چار میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ حقیقی فائدہ مند علم وہ علم ہے جس پر صحیح اور عمل کیا جائے اسلام میں بذات خود علم کی کوئی قدر نہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان فرشتہ نہیں ہے لیکن جب وہ ان کے درمیان رہتا تھا تو سجدہ کرنے کا حکم بھی اس میں شامل تھا باب اٹھارہ آیت پچاس سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا اس عظیم واقعہ پر سب سے پہلے گناہ کا ارتکاب کیا گیا یعنی حسد شیطان کو اس بات پر رشک آیا کہ نوزائیدہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مٹی سے بنایا گیا تھا ان پر فضیلت دی گئی حالانکہ وہ آگ سے بنائے گئے تھے اور ان گنت سال عبادت کی تھی شیطان کو غلط فہمی ہوئی جب اس نے کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے آگ بھڑک اٹھتی ہے جو بلندی کی علامت ہے لیکن عظمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے دوسری طرف مٹی آجزی کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی خصوصیت ہے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ حسد سے ہر حال میں بچی کیونکہ یہ انسان کے نیک امال کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو تباہ کر دیتی اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر چار دو ایک صفر میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے یہ بات بالکل واضح ہے کیونکہ شیطان کی کئی صدیوں کی عبادتیں اور امال سالے اسی حسد کی وجہ سے برباد ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں وہ غرور و تکبر کا باعث بنا حسد اس قدر سنگین اور کبیرہ گناہ کی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والے کا مسئلہ کسی دوسرے شخص سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جس نے حسد کرنے والی نعمت عطا فرمائی ہے پس انسان کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے وہ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتے ہیں حسد دوسری بری خصلت کا باعث بنا فخر جیسا کہ شیطان نے ان گنت سالوں کی عبادت کی اس کا خیال تھا کہ اس نے اسے خاص بنا دیا ہے وہ اس حقیقت سے غافل رہے کہ اس کی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم الہام طاقت موقع اور نیک عمل کرنے کی خواہش فراہم کرتا ہے اس لیے اچھے کام پر فخر کرنا محض حماقت ہے اس مہلک خصلت سے بچنا چاہیے کیونکہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو چھ پانچ میں موجود حدیث سے ہوتی ہے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو رد نہیں کیا اس کے بجائے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلایا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اپنی موضوعی سوچ کا استعمال کیا اس کی وجہ سے وہ گنہگار اور کافر ہو گیا یہ تمام بنی نو انسان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ عقیدہ کے معاملات میں اپنی سوچ کا اطلاق نہیں کرتا بندے کا فرض صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے احکامات کو بجا لائے چاہے وہ احکام کے پیچھے حکمت کیوں نہ رکھتا ہو یہ ہے سچی بندگی جو لوگ مالک کے حکم پر سوال کرتے ہیں وہ صرف اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خود کو مالک سمجھتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ایک مسلمان کو اسلام کے احکام کے پیچھے حکمت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے اس کے بجائے انہیں آجزی کے ساتھ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور پیارے اور بابرکت فرشتوں کے راستے پر چلنا چاہیے باب چھیاسٹھ تحریم آیت چھ جس پر سخت اور سخت فرشتے مقرر ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے مسلمان جانتے ہیں کہ اس عظیم واقعہ کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو فتنہ میں ڈالا جس کی وجہ سے وہ زمین پر نزول کا سبب بنے تاکہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ کی تخلیق کے اپنے مقصد کو پورا کر سکے باب دو البقرہ آیت تیس یقیناً میں زمین پر یک کے بعد دیگرے حکومت بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام نے آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بے پایا رحمت سے نامید ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا شیطان گمراہی میں حیران رہ گیا کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا اور نہ ہی معافی مانگی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید کر دی تھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی صفات پر عمل کریں کیونکہ وہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں کسی کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے باب اکتالیس فصیلت آیت چھ تو سیدھا اس کی طرف چلو اور اس سے معافی مانگو لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میں امید اور خواہش مند سوچ کے درمیان فرق کو نوٹ کیا جائے امید ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منسلک ہوتی ہے جس میں سچی توبہ شامل ہوتی ہے سچی توبہ میں پچھتاوا محسوس کرنا اللہ تعالیٰ سے معافی ماننا اور جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید مسائل پیدا نہ ہوں دوبارہ وہی ایسے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور کسی ایسے حقوق کی تلافی کرنا شامل ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں خلاف ورزی کی گئی ہے جبکہ خواہش مندانہ سوچ میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور پھر اس سے رحمت اور بخشش کی امید رکھنا شامل ہے اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اس تعریف کی تصدیق جامع ترمزی نمبر دو چار پانچ نو میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے لہذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے سچی امید رکھتے ہوئے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر صحیح طور پر چلنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت شامل ہے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے ان کو عطا کی ہیں ان طریقوں سے جو اسے خوش کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اور جب بھی وہ کوئی گناہ کریں تو سچے دل سے توبہ کریں یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اس دنیا میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کریں گے اور آخرت میں اپنے آباؤ و اجداد کے ساتھ متحد ہوں گے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اور باب تیرہ الراد آیات بیس تیئیس وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکمی نہیں کرتے اور جو اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے حساب کی برائی سے ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اور نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کریں اور برائیوں کو بھلائی کے ساتھ روکیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے ان کے آباء اجداد کے درمیان اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ وہ واقعہ ہے جو انسانوں کو زمین پر بھیجے جانے سے پہلے پیش آیا تھا اور اس کا تذکرہ باب سات الراف آیات ایک سات دو ایک سات تین میں آیا اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو اپنے اوپر گواہ کر کے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں انہوں نے کہا ہاں ہم نے گواہی دی ہے ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے آگ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد تھے پھر کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے کیے پر ہلاک کر دے گا تمام انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر سکیں اس واقعہ کے پیچھے سمجھنے کا سبق یہ ہے کہ تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا یعنی جس نے ان کو پیدا کیا وہی ان کو پالتا ہے اور وہ جو قیامت کے دن ان کے امال کا فیصلہ کرے گا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس عہد کو پورا کرے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے مرکزی آیت اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا وہ اس کے بندے ہیں بلکہ اس نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان کا رب ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیشہ انسان کی مرضی اور خواہش کے سامنے آنی چاہیے اگر کسی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ یا کسی اور کو راضی کرنے کا انتخاب ہے تو یہ عہد انہیں یاد دلائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے پہلے ہونی چاہیے یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ اس نے مخلوق کے لیے اس کا جواب لفظی طور پر ظاہر کیا اس سے مسلمانوں کو ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے جو ان کے امال کا فیصلہ کرے گا وہ بے انتہا مہربان بھی ہے اس عہد کا اثر تمام بنی نو انسان کے دلوں میں بہت گہرا ہے در حقیقت یہی وہ نوعیت ہے جس کی طرف صحیح مسلم نمبر چھ سات پانچ پانچ میں موجود حدیث میں آیا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے سوچ سمجھ کر حق کی تلاش نہ کریں ان ثبوتوں کی تلاش کریں جو ان کے پہلے سے طے شدہ عقیدے کی تائید کرتے ہوں صرف وہی لوگ جو پہلے سے طے شدہ فیصلہ کیے بغیر اپنے دماغ کو کھولتے ہیں وہ اس عہد کو کھولیں گے جو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں سرایت کر گیا ہے در حقیقت کھلے ذہن کا ہونا تمام مسائل میں ضروری ہے نہ کہ صرف ایمان کے معاملات میں کیونکہ یہ سچائی اور بہترین راستہ تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے یہ رویہ معاشرے کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کے درمیان امن کی حوصلہ افزائی کرتا ہے لیکن ان لوگوں کی ضد جو اپنے انتخاب کا پہلے سے تعین کرتے ہیں ہمیشہ معاشرے کے ارکان کے درمیان پچھر پیدا کرتے ہیں جو قومی سطح پر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ یہ نہ مانے کہ وہ دنیاوی معاملات میں درست ہیں ورنہ وہ یہ ضدی رویہ اپنائیں گے یہ انہیں دوسروں کی رائے کو قبول کرنے سے روکے گا جس سے جھگڑے دشمنی اور رشتے ٹوٹ جائیں گے اس لیے اس رویہ سے ہر صورت گریز کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ یہ عہد ایک شخص کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا پردہ فاش کرنا مسلمانوں کا فرض ہے یہ ایمان کے یقین کی طرف لے جائے گا جو کہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ایمان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جس کے گھر والوں کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان یقین کا یقین ایک مسلمان کو اس دنیا میں اپنے دینی اور دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ تمام مشکلات پر قابو پانے کی اجازت دیتا ہے ایک شخص صرف اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے امتحان اور اپنے فرائض میں ناکام ہوتا ہے ایمان کا یقین صرف قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر موجود علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے باب اکتالیس فصیلت ترپن ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے مرکزی آیت کا آخری حصہ بنی نا انسان کو خبردار کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی اندھی تقلید نہ کرے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ذہانت دی گئی ہے اسے استعمال کرے اور مویشیوں کی طرح برتاؤ کرنے سے گریز کرے اندھی تقلید کرنا تو دنیا کی عدالت میں ناقابل قبول عذر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتا ہے اندھی تقلید ایک ایسی چیز ہے جس پر اسلام میں تنقید کی گئی ہے جیسا کہ ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کی سچائی اور اہمیت کو پہچانے باب بارہ یوسف آیت ایک سو آٹھ کہو یہ میرا راستہ ہے میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں اس لیے اسلامی علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کے واضح دلائی کو سراہا جائے تاکہ وہ یقین کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہیں جیسے کہ مشکل میں صبر اور آسانی کے وقت شکر گزاری دونوں میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عطا کی گئی ہے برگزیدہ جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب دو البقرہ آیت اٹھتیس میں ہے ہم نے کہا تم سب اس سے اتر جاؤ اور جب تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس میں مذکور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کے فریب میں ڈالنے کے بعد جنت سے زمین پر بھیجا گیا تھا زندگی میں ایک مسلمان کو ہمیشہ اتو آسانی کے وقت یا مشکل کے وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی بھی شخص کچھ مشکلات کا سامنا کیے بغیر آسانی کے اوقات کا تجربہ نہیں کرتا ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگرچہ مشکلات سے نبردازمہ ہونا مشکل ہے لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی عظمت اور بندگی کو حاصل کرنے اور اس کے اظہار کا ذریعہ اس کے علاوہ زیادہ تر معاملات میں لوگ زندگی کے اہم اسباق سیکھتے ہیں جب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر جب وہ آسانی کے وقت کا سامنا کرتے ہیں اور لوگ اکثر آسانی کے اوقات کے مقابلے مشکل کے وقت کا سامنا کرنے کے بعد بہتر کے لیے بدل جاتے ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے در حقیقت اگر کوئی قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ سمجھے گا کہ زیر بحث واقعات کی اکثریت مشکلات پر مشتمل ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حقیقی عظمت ہمیشہ آسانی کے اوقات کا تجربہ کرنے میں مضمر نہیں ہے در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا اس کے احکام کو بجا لانا اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرنا ہے یہ بات زیر بحث مرکزی آیت سے اور اس حقیقت سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیمات میں زیر بحث ہر بڑی مشکل کا خاتمہ ان لوگوں کے لیے حتمی کامیابی پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے ایک مسلمان کو مشکلات کا سامنا کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ صرف ان کے لیے چمکنے کے لمحات ہیں اور سچی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں یہ دونوں جہانوں میں حتمی کامیابی کی کلید ہے مرکزی آیت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ صرف اسلام پر ایمان لانا کافی نہیں ہے کیونکہ کامیابی کا ودا صرف ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عملاً عمل کرتے ہیں اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے آخر میں یہ آیت اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر ثابت قدم رہیں گے تو وہ ان سے مغلوب نہیں ہوں گے یعنی انہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو انہیں خوف زدہ کریں گے لیکن ان کا خوف ان پر غالب نہیں آئے گا انہیں تناؤ اور اداسی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ انہیں غم کی طرف نہیں دھکیلے گا لہذا وہ دماغ اور جسم کی متوازن حالت حاصل کریں گے جو دماغ اور جسم کی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک اہم جزو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے اگلا عظیم واقعہ جس پر مختصرہ بحث کی جائے گی وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ کے کس طرح حسد کی وجہ سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا یہ واقعہ باب پانچ المائدہ آیات ستائیس اکتیس میں زیر بحث ہے اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سچی سناؤ جب دونوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا تو ان میں سے ایک نے قبول کیا لیکن دوسرے سے قبول نہ ہوا مؤخر الذکر نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا پہلے والے نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ اٹھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اب کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے بے شک میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور گناہوں کو حاصل کرو تاکہ تم دوزخ والوں میں سے ہو جاؤ اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے اور اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کی اجازت دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں تلاش کرتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی بے عزتی کیسے چھپائے اس نے کہا ہائے ہائے کیا میں اس کوے جیسا بن کر اپنے بھائی کی رسوائی چھپانے میں ناکام رہا اور وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا یہ ایک بہت مشہور قصہ ہے جس کی تفصیلات بہت مشہور ہیں اس لیے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس عظیم واقعہ سے بہت سے سبق سیکھے جا سکتے ہیں جن میں سے ایک خطرہ حسد ہے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حسد ایک عجیب گناہ ہے کیونکہ حسد کرنے والے پر اس وقت تک اثر نہیں ہوتا جب تک کہ حسد کرنے والے کو ان کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے مطلب یہ ہے کہ حسد کرنے والا تنہا تکلیف اٹھاتا ہے جبکہ حسد کرنے والا کسی پریشانی سے بے خبر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے حسد کرنے والے کو دونوں جہانوں میں تکلیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے اور اس سے وہ چیز حاصل کرنے میں مدد نہیں دیتی جس کی وہ خواہش کرتے ہیں اور حلال طریقے سے حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختص انتخاب کو چیلنج کرتا ہے اس جاہلانہ رویہ سے بچنا چاہیے اور اس کے بجائے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے باب بیالیس اس شورہ آیت ستائیس اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں وسعت دے دیتا تو وہ زمین پر ظلم کر بیٹھتے لیکن وہ جس مقدار میں چاہتا ہے نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے لہذا انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرنے پر توجہ دیں جو انہیں عطا کی گئی ہے یہ رویہ ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنے گا خواہ وہ اپنی خواہش کی تمام چیزیں حاصل نہ کر لیں باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اس واقعہ سے سمجھنے والی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بھائی کی قربانی قبول ہوئی جبکہ غیرت مند بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس سے نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے جب کوئی نیک عمل کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ مادی دنیا کے لالچ میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو عمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں باقی تمام نیک عمال قیامت کے دن خاک میں مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ واقعہ اداکاری سے پہلے سوچنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند کی طرح ان گنت لوگوں کو بڑی پشمانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے پہلے عمل کیا اور بعد میں سوچا جبکہ عقلمند ہمیشہ پہلے غور کرتا ہے اور اگر عمل فائدہ مند ہو تو عمل کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے مقتول بیٹے نے سب سے پہلے غور کیا اور اس عکاسی نے اسے یہ سمجھنے کی اجازت دی کہ اگر وہ اپنے بھائی سے لڑتا تو گناہ اور آخرکار جہنم کا باعث بن سکتا تھا اداکاری کرنے سے پہلے سوچنا ایک وسیع پیمانے پر قبول شدہ خصوصیت ہے لیکن بہت سے لوگ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ بولتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس دنیا کے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ جہنم میں گر جائیں گے اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر سات چار آٹھ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے لاتعداد لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے عمل کر کے رشتے توڑ ڈالے معاشرے میں زیادہ تر جرائم اسی وجہ سے ہوتے ہیں یہ صحیح معنوں میں سمجھنا ضروری ہے کہ اقدامات کو واپس نہیں لیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اداکاری کرنے سے پہلے ہمیشہ غور و فکر کرنا ضروری ہے ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح دونوں جہانوں میں بڑی پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا عظیم سیلاب اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ عظیم سیلاب ہے جو حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا اس کا تذکرہ قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے حضرت نو علیہ السلام نے تقریباً نو سو پچاس سال اپنی قوم میں ایمان کی تبلیغ کے لیے وقف کیے تھے باب انتیس الانکبوت آیت چودہ اور یقیناً ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں ایک ہزار سال کم پچاس سال رہے اور انہیں سیلاب نے اپکڑا جبکہ وہ ظالم تھے اتنی کوشش کے بعد صرف چند لوگوں نے ہی ایمان قبول کیا باب گیارہ آیت چالیس یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور بھر گیا تو ہم نے کہا کہ ہر مخلوق کی کشتی پر دو دو جوڑے اور اپنے اہل و عیال کو لاد لو سوائے ان کے جن کے بارے میں بات پہلے ہو چکی ہے اور جو ایمان لائے لیکن ان پر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا اس سے سبق یہ ہے کہ نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے منع کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے خواہ لوگ نصیحت قبول نہ کرے حضرت نو علیہ السلام کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے اور چند بار کوشش کرنے کے بعد ہمت نہیں ہارنی چاہیے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرے اور آیا یہ نصیحت قبول کی جایا نہیں جو اس کے بس سے باہر ہے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ صحیح بخاری نمبر ایک کی حدیث میں نصیحت ہے کہ تمام امال کا فیصلہ اس کی نیت پر ہوتا ہے پس اس سلسلے میں نتیجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب یہ ہے کہ لوگ کسی شخص کے مشورے کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں اس کے بجائے یہ ان کی نیت ہے جو اجر ہے پس جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک نیت رکھتا ہو اسے بہت زیادہ اجر ملے گا خواہ کوئی ان کی نصیحت قبول نہ کرے دوسری طرف ایک مسلمان کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور اسے سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے خواہ لاکھوں لوگ ان کی نصیحت کو مانے اور اس پر عمل کرے اگر ان کی نیت خراب ہو جیسے دکھاوا کرنا جب تک کوئی شخص اپنی قوت کے مطابق عمل سے اپنی نیت کو ثابت کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر عظیم کی امید رکھنی چاہیے اس کے علاوہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی نصیحت قبول کریں یا ان کی کوششوں کی تعریف کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ اپنے بندوں کی کوششوں کی قدر کرتا ہے باب پینتیس فاتر آیت تیس بے شک وہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے پس اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی تعریف حاصل ہو جائے تو اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اس عظیم واقعے کا دوسرا پہلو باب گیارہ ہود آیات پنتالیس چھیاس میں مذکور ہے اور نو نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے میرے رب میرا بیٹا گھر والوں میں سے سے ہے ہے اور اور تیرا ودا سچا تو سب زیادہ انصاف کرنے والا ہے اس نے کہا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو وہ ہے جس کا کام نکی کے علاوہ تھا پس مجھ سے وہ چیز نہ پوچھ جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو جاہلوں میں سے ہو جاؤ یہ آیات اس وقت بحث کرتی ہیں جب حضرت نو علیہ السلام کا کافر بیٹا سیلاب عظیم میں ڈوب گیا اگرچہ وہ حضرت نو علیہ السلام کے حیاتیاتی فرزند تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ اب کے خاندان یعنی ایمان کے خاندان کا رکن نہیں ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے کسی کو فخر نہیں کرنا چاہیے اور اپنے خاندانی رشتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے ہر شخص کو اس کی اپنی نیت کوشش اور عمل کے مطابق پرکھا جائے گا ایک شخص نیک امال کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جیسے کہ اپنی طرف سے صدقہ کرنا جس کی نصیحت صحیح بخاری نمبر دو سات سات صفر میں موجود حدیث میں آئی ہے لیکن کوئی شخص عمل سالے اور اللہ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑ سکتا اور پھر ان کے رشتہ داروں کے امال اور حیثیت کی توقع رکھیں کہ وہ انہیں بچا لیں گے سنن ابن ماجہ نمبر دو دو پانچ میں موجود ایک حدیث میں اس بات کی تنبی کی گئی ہے اس طرح عمل کرنے والے کا انجام وہی ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے تھے آخر میں یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر ثابت قدم رہیں گے جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن کریم اور روایات میں بیان کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کیا جائے گا خواہ اس وقت یہ ناممکن نظر آئے جس طرح حضرت نو علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے نجات پائی باب پینسٹھ میں طلاق آیات دو تین اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے